معمر نے زہری سے انہوں نے ابو سے اور انہوں انہوں نے نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہا دو عورتیں باہم لڑ پڑیں اور پورے قصے سمیت حدیث بیان کی اور یہ ذکر نہیں کیا آپ نے اس کے بیٹے اور اس کے ساتھ موجود دوسرے حقداروں کو اس کا وارث بنایا اور کہا اس پر ایک کہنے والے نے کہا ہم کیسے دیت دیں اور انہوں نے حمل بن مالک کا نام نہیں لیا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار تین سو بانوے